عمر بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہا ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما اپنے گھر کے گرے ہوئے حصے کے قریب موجود تھے کہ انہوں نے اچانک سام کی کینچلی دیکھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا اس سام کو تلاش کر کے قتل کر دو حضرت ابو لبابا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں قتل کرنے سے منع فرمایا سوائے دم کٹے اور دو سفید دھاریوں والے سانپوں کے کیونکہ یہی دو سانپ ہیں جو نظر کو زائل کر دیتے ہیں اور عورتوں کے حمل کو نقصان پہنچاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تینتیس